ڈر گئے انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے ہم دونوں آپس ہی میں جھگڑا اور زیادتی کر رہے ہیں آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی رہ بتا دیجیے سنیے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس تو ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے اور مجھ پر بڑی تیزی اور سختی برتتا ہے داود علیہ السلام نے فرمایا اس کا اپنی اتنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک ایک ظلم ہے اور اکثر ساجی اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع ہو گئے بس ہم نے بھی انہیں وہ معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے کیجیے داؤد علیہ السلام کا مشہور فیصلہ مفسرین نے یہاں پر ایک قصہ بیان کیا ہے لیکن اس کا اکثر حصہ بنو اسرائیل کی روایتوں سے لیا گیا ہے حدیث سے ثابت نہیں ابن ابی حاتم میں ایک حدیث ہے لیکن وہ بھی ثابت نہیں کیونکہ اس کا ایک راوی یزید رقاشی ہے گو وہ نہایت نیک شخص ہے لیکن ہے ضعیف بس اولا یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے اور جس پر یہ شامل ہے وہ حق ہے داؤد علیہ السلام کا انہیں دیکھ کر گھبرانا اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے تنہائی کے خاص خلوت خانے میں تھے اور پہرے داروں کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی آج اندر نہ آئے اور کہا ہے کہ ان دونوں کو جو دیکھا تو گھبرا گئے عزنی سے مطلب بات چیت میں غالب آ جانا دوسرے پر چھا جانا ہے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے پس وہ رکو اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑے مذکور ہے کہ چالیس دن تک سجدے سے سر نہ اٹھایا پس ہم نے انہیں بخش دیا یہ یاد رہے کہ جو عام عوام کے لیے نیکیوں کے ہوتے ہیں وہی کام خواص کے لیے بھی بعض مرتبہ بدیوں کے بن جاتے ہیں یہ آیت سجدے کی ہے یا نہیں اس کی بابت امام شافع رحمہ اللہ کا جدید مذہب تو یہ ہے کہ یہاں سجدہ ضروری نہیں یہ تو سجدہ شکر ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما کا قول ہے کہ سعود ضروری سجدوں میں سے نہیں ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ روایت صحیح بخاری نے صحیح حبان اور احمد الحمد کی ہے سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کر کے فرمایا یہ سجدہ داؤد علیہ السلام کا تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا شکر کے لیے ہے سنن ترمیدی میں ہے کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں میں نے سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا تو میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ وہ یہ دعا مانگ رہا تھا اللہ مکتوب لی بھی ہے اجرا یعنی اے اللہ میرے لیے اس سجدے کو اپنے ہاں اجر لکھ دیجیے وجال ہے لی آئندہ کا اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ کر دیجیے وضع بها عنی وزرا اور اس سجدے کے سبب مجھ پر سے میرے بوجھ کو گرا دیجیے وقبلها قبل ہے قبلتها کم عبدك داود اور مجھ سے میرے سجدے کو اپنے لیے اس طرح قبول فرما لیجیے جس طرح آپ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور سجدے کی آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا اور اس سجدے میں وہی دعا پڑھی جو اس صحابی شخص نے درخت کی دعا نقل کی تھی ابن عباس صدی اللہ عنما اس آیت کے سجدے پر یہ دلیل وارد کرتے ہیں کہ قرآن حکیم نے بتایا ہے اس کی اولاد میں سے داود و سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی تھی بس آپ اے نبی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء کے لیے معمور تھے اور یہ صاف ثابت ہے کہ داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سجدہ کیا سورہ نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سورہ سعود پڑھی اور سجدے کی آیت تک پہنچ کر ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا اور رسول اللہ کے ساتھ ہی اور سب نے بھی سجدہ کیا ایک اور مرتبہ رسول اللہ نے اسی صورت کی تلاوت کی جب آیت سجدہ تک پہنچے تو لوگوں نے سجدہ کی تیاری کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک نبی کی توبہ کا سجدہ تھا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم سجدے کے لیے تیار ہو گئے ہو چنانچہ رسول اللہ اترے اور سجدہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داود کو بخش دیا قیامت کے دن ان کی بڑی قدر و منزلت ہوگی اور نبیوں اور عادلوں کا درجہ وہ پائیں گے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عادل لوگ نور کے ممبروں پر رحمان کی داہنی جانب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں یہ عادل وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال میں اور جن کے وہ مالک ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن داؤد علیہ السلام کو عرش کے پائے کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اے داؤد جس پیاری دردناک میٹھی اور جادب آواز سے تم میری تعریف دنیا میں کرتے تھے اب بھی کرو داؤد علیہ السلام فرمائیں گے باری تعالیٰ اب وہ آواز کہاں رہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہی آواز آج تمہیں پھر عطا فرمائی اب داؤد علیہ السلام اپنی دلکش اور دلربا آواز نکال کر نہایت ہی رقت اور سوز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جسے سن کر جنتی اور نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے اور یہ سریلی آواز اور نورانی گلا ان کو سب نعمتوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دے گا